السلام علیکم where this is lecture number 11 of your course psychology آج ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نئے ماڈیول کا آغاز کر رہے ہیں پچھلے کچھ لیکچرس کی بات ہے and that is related with emotional states and processes اور اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ we'll be studying a number of topics پہلا ٹاپک اس کا تھا ہیپینیس اینڈ ویل بینگ اور جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن پچھلی دفعہ ختم کر لی تھی اس کے بعد آج ہم ایک جیسا کہ میں نے پہلے کہا نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے ایموشن فوکسڈ کوپنگ اور اس کے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ ایک بڑے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور وہ ہے making the best of your emotions کہ آپ اپنے ایموشنس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسی اپنی بیٹرمنٹ کے لیے بیٹر آؤٹ کمس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں جو تین چار ٹاپک ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں one of them is emotion focused coping کیسے اپنے ایموشنس پر کنسنٹریٹ کر کے آپ کوپنگ کر سکتے ہیں which could be beneficial for you اور اس کے علاوہ we'll be studying in this particular section emotional selectivity emotional intelligence and emotional storytelling اب ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایموشنس کے ساتھ ہے اور پہلے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں happiness subjective well being they're also related with the same issue آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیکچر کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم پچھلا لیکچر ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی طرف چلتے ہیں تو let's first review what we have studied in the previous lecture پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی ڈیٹرمینٹس آف اور سبجیکٹو ویل کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے that a person will be happier than his or her family members and so on کچھ فیکٹرز کا ہم نے ذکر کیا تھا which you could also name as predictors of پرس and we started with talking about wealth اور اس کا تو پہلے سے ہی ہم اس سے پچھلے لیکچر سے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر چکے تھے and we found out that the correlation between wealth and is relatively weak in affluent countries where basic human needs are provided to people but this correlation is quite strong in poor countries جہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دو وقت کی کھانے کی فکر پڑی ہوتی ہے so this strong where basic human needs are threatened. اور اسی لیے انسان جو ہے وہاں پر دولت کی زیادہ تلاش میں ہوتا ہے اور دولت سے مراد وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ getting more money doesn't guarantee you more happiness زیادہ سے زیادہ پیسہ آتا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ you will become more happy اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ لگژریس لائف ہے as compare to the previous times people have more luxuries اور ان کے پاس چیزیں زیادہ ہیں uh, ہمارے ملک میں دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں بلکہ یو ایس میں تو یہ کہتے ہیں کہ نائنٹین um, فورٹی میں two out of five homes did not have wash tubs اور شاورس اور thirty five percent of the homes did not have toilets اور اس کے مقابلے میں اگر اب دیکھیں تو اب تو وہاں پر بہتات ہے چیزوں کی اور بیسک جو ان کی اسینشیل چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں اسٹل دے آر لگژریز لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا گیا ہے کہ happiness didn't increase with the pace of time although people have their life full of luxuries and their income has also raised three times اور ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کے پاس اب موبائل موجود ہے پچھلے کچھ دنوں میں مجھے ایک حیرت سی ہوئی حیرت تو نہیں ہونی چاہیے اب تو ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوڑے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کو دروازے کھولا اور کوڑا دینے لگے تو اس نے کہا ایک منٹ وہ ذرا میں اپنی کال سن لوں موبائل پہ تو کیا اس کے ساتھ ہیپینےس بڑھ گئی ہے ہرگز نہیں people are more depressed more anxious and they are facing greater problem as compare to the previous times it does indicate that wealth has a with happiness but دورشن is ain't very strong and there are other factors which میں لن and what are these factors lecture کون کون سے فیکٹرس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے their faith whether it is religious whether it is spiritual or finding a purpose or meaning in your life اور اس کے علاوہ انٹرپرسنل ریلیشنشپس اور چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہیں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جو تھے وہ کچھ اور فیکٹرس بھی ہم نے ڈسکس کیے اور ہم نے یہ دیکھا کہ what are the reasons that if a person is more spiritual that he will be more happy as compare to other people اور اس کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ then people would be able to find more support groups ان کی ایک ٹائپ کی کمیونٹیز بن جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے they find a purpose and meaning of لوگ in this life and they find the answer to terrors of death death anxiety جو ہے جو وہ لوگوں کو ہوتی ہے اس کا بھی آنسر ریلیجیوسٹی دیتی ہے as far as relationships are concern they are very important because human beings are by nature seeking attachment and man is a social animal you all know that اور اس کے بغیر کمپنی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور میڈیٹل ریلیشن شپ ہو یا فرینڈلی ریلیشن شپ ہوں people look for those people who have positive emotions who have good interpersonal interaction تو it has a two way traffic کہ ایسے لوگوں کو دوست بھی زیادہ ملتے ہیں میرٹل پارٹنرز بھی پسند کرتے ہیں ویچ آر آلریڈی ہیپی اور پھر وہ جو ہیپی ہوتے ہیں they have good relationship with other people اور اس کے ساتھ کیا بینیفٹس ایسوسیٹیڈ ہیں because you can share your deep down you with other people if you have more good you have good spouse with you so in uh, we talked about these issues آج میں نے جیسے کہا کہ ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑی سی بات پچھلے لیکچر کے بارے میں ہی ہو جائے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہیپینس کے بارے میں اور زیادہ ایک میں نے بات کی تھی کہ work satisfaction is a very high predictor of happiness اور اپنی اسٹڈی کا حوالہ دیا تھا اور اس میں ایک موچی کا ذکر کیا تھا اسی طرح کا ایک کیس امیرکا میں بہت پبلسائزڈ ہوا اور اس کو نام دیا گیا beach man because he was living on Virginia Beach اور اس کا انٹرویو جو تھا وہ سنڈے سپلیمنٹ میں جو کہ سکس ہنڈریڈ نیوز پیپرز کے ساتھ لنک تھا اس میں وہ شایا ہوا اور وہ شخص جو تھا that was considered America's most happy person ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس سے زیادہ خوش زندگی میں نہیں ہوگا but Seligman had interviewed number of people to find out in people اور he went to Virginia Beach also and interview people over there اور اس نے یہ دیکھا کہ that person who was called beach man اس کا نام تو کوئی اور تھا he got the highest score on all indicator of happiness and life satisfaction اور اس کے بعد اس کو ڈفرینٹ پرسنالٹی میئرس دیے گئے اور کچھ اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیے گئے اور ان سب میں اس کا بہت اچھا اسکور تھا ان پوزیٹو ایموشن آلسو تو اس کے بعد پھر اس کا انٹرویو جو تھا وہ گڈ مارننگ امیرکا میں بھی uh, نشر ہوا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا کیس جو تھا وہ ڈسکس ہوا اخباروں میں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خصائص تھے اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خوش بنا سکتی ہیں he was forty five years old had one daughter and one son of twenty three and twenty one years age slide دیکھیے اس کے کچھ نیریٹوز آپ کو دکھاتی ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ he was involved in charity work and human service یہ دیکھا گیا کہ he was the member of human rights commission of the city where he was living and he was voluntarily involved number of welfare works charity organization میں وہ بڑھ چڑھ کے کام کرتا تھا تو اب یہ دیکھیے کہ he had found a purpose of his life اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب آپ کسی کو فری آف کاسٹ کچھ دیتے ہیں تو اس سے کتنی خوشی لوگوں کو ملتی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ دولت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا یہ جو association finding a purpose and meaning of your life جو ہے it is much more important than many other indicator جیسا کہ میں نے پہلے کہا اسے کچھ نیریٹو دکھا رہی ہوں let's again look at the he your state of is something you can do every single day we have only one day God never promised تو وہ ہر دن سوچتا تھا آج کا دن میں نے اچھا کیسے گزارنا ہے کل کا کیا بھروسہ ایک اور نیریٹو دیکھیے why focus on something I can't control اور جس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ اور آپ یہ دیکھیے کہ that is a major element of many psychotherapies forget about those those which you not control اور just concentrate on aspects of your life which you can control اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پر بھی نظر ڈالیں تو ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اپنی ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جن کا خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے اور جو چیزیں نہیں ہم کر سکتے ان پر کناد کریں اور صبر کریں آگے چلتے ہیں اگلی بات میں کیا کرنے جا رہی ہوں کہ how you can increase happiness in your life تھوڑی سی باتیں ہیں جو ملتی جلتی پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اب اس کو اینڈ پہ سمرائز کرنا چاہتی ہوں so that you could benefit from them and use them in your daily life again آپ کو ایک سلائڈ دکھا رہی ہوں first thing is that realize doesn't come from success جس طرح سے پہلے ہم نے مختلف ریسرچرز دیکھے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے سیلنگ مین کے بارے میں بات کی اس طرح مائرس کا بھی بہت نام ہے سبجیکٹو ویل بینگ کی ریسرچ میں سو ہی سیٹ کہ سکسیس سے ہی ہمیشہ خوشی نہیں ملتی اور سکسیس کا تعلق اگین ہو سکتا ہے منی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ کامیابیاں ملتی جائیں تو آپ دنیا کے خوش ترین انسان ہوں time it is perception that matters and Diener this is the perceptions how you are looking at the things کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سکسیز جو ہے وہ آ بھی رہی ہے تو what are other factors how is your relationship with your spouse how is your relationship with your friends whether you are thinking negatively or positively ایک اور ایلیمنٹ دیکھتے ہیں take control of your time کیا فائدہ ہوگا اس کا when you know you have control on your time then you can monitor your activities and then you can use your time for constructive activities اور جب آپ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کریں گے تو اس کے بینیفٹس آپ کو ضرور ملیں گے اور جب آپ کو بینیفٹس ملیں گے then you will develop resources and you will have more positive emotions تو یہ لنک ایک چیز کا دوسرے سے خود بخود بنتا چلا جاتا ہے ایک اور پوائنٹ دیکھیے ایکٹ ہیپی کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ ہم نہ بھی اتنے زیادہ خوش ہوں تو مسکراتے رہیں یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دس از ریئلی امپورٹینٹ آپ کوشش کر کے دیکھیے کہ اگر آپ اداس ہیں کبھی تو پھر بھی ہر ایک سے مسکرا کے ملیں آپ پہ خود بخود مسکراہٹ کا جو ہے وہ اثر ہونے لگے گا آپ کی cognitive state will be improved by your acting happy اور اگر ایک عادت بنا لیں کہ روز ہر بندے کو اسمائل دینی ہے جس سے بھی آپ ملتے ہیں تو that is definitely affecting your life other thing is seek work and لیئر دیٹ یور جیسا کہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ when you are in flow state when you are engaged in your work you are fully concentrating on your then then you find real of of finding a meaning in your اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کام کے سلسلے میں external factors are not as important as internal factors اور انٹرنسک ریوارڈس کون سے ہوتے ہیں of producing great work and also they are related with finding your identity آپ کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے you are a hard working person you are recognize your field you are a good student آپ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ بڑی اچھی پرزینٹیشن کرتے ہیں آپ کی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے so concentrate on your work the next thing is join the movement movement یہ ورڈ میں نے ایسے ہی رہنے دیے as they were use by Myers movement movement سے مراد اصل میں کیا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو سلگش نہ بنائیں بیکاز یہ کہتے ہیں کہ healthy mind stay in healthy bodies تو دونوں کا اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے مائنڈ کا باڈی پر اور باڈی کا مائنڈ پر اور اس سے آپ کو بہت ساری آکسیجن ملتی ہے بہت جب آپ کی فیزیکل ہیلتھ صحیح ہوتی ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی صحیح ہوتی ہے تو اس کے تو beneficial effects have been noted by a number of researchers کے ایکسرسائز جو ہے اس سے آپ کو فزیکل اور مینٹل دونوں بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں what are the other benefits اور what are other tips for happy give your body the sleep it wants یہ بھی بڑا امپورٹینٹ ہے کہ آپ جتنی نیند آپ کو چاہیے اتنی نیند پوری کریں بعض لوگ کام میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ they are overwhelmed with anxiety and producing the perfect work اور یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے although it is ideal that you are engage in your work and you find yourself frequently in flow state لیکن it is not recommended that you do not concentrate اور you do not attend to your sleep needs تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہلو پر نظر رکھیں اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے give priority to close ships اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے you know that they providers support اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جب ایسوسیشنس ہوتی ہیں انٹیمیٹ تھاٹس آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کا کتھارسس بھی ہوتا ہے نیگیٹو ایموشنس کم ہوتے ہیں ایک اور پوائنٹ ہے کہ فوکس بیونڈ دا سیلف کبھی اپنے آپ سے بھی نکل کے باہر دیکھیں آپ کو یاد ہے ہم نے ہیپی لوگوں کے ٹریڈس ڈسکس کیے تھے and one of them was that they are not self centered اپنے آپ پر اگر توجہ رہے گی تو how you be able to develop good and healthy interaction in the community تو اپنے سے ہٹ کر بھی سوچیے become altruistic help other people develop good social relationships with other people اور کیا چیز امپورٹینٹ ہے keep a gratitude journal gratitude ایک بڑا ہی اچھا مزیدار ٹاپک ہے اس کو ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ گریٹیچیوڈ جرنل سے مراد یہ ہے کہ یا تو آپ ذرا لکھ لیا کریں کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا ہے آپ کو گرو کرنے میں مدد دی ہے اور کبھی کبھی ان کو شکریہ بھی کہہ دیا گیا اور کیا چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے for securing happiness nature your spiritual self it has been found that in current world where people have become more matter this ایلیمنٹنگ اور کمٹی دے آر لگ تو وہ ایک ڈیپر ایسوسن ڈیولپ نہیں کرتے تو اس ایسپیکٹ جو ہے اس پر بھی نظر ڈالنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ آپ سے کہا تھا when I was introducing this course we will be doing many experiment so that you would be able to understand the course more in depth ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ ہم ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جو کہ پوزیٹیو سائیکولوجسٹ جو ہیں یا کلاس روم میں کرتے ہیں اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ یا پھر فیلڈ میں یا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سچویشن میں وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس اپنے اسٹوڈینٹس کو کرواتے ہیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ تو اسی طرح کی ایک دو چیزیں اب کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیا ٹاپک کا آغاز کریں گے ask your grandparents or any other how they stay optimistic happy and loving despite all the life challenges کسی کو بھی لے لیں جو آپ کے خیال میں بڑی عمر کے لوگ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے خوش رہتے ہیں جہاں لگے ہم نے سنا ہوا ہے کہ اولڈ ایج کے تو اپنے پرابلمس ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ بیماریاں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں بعض سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ریلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت سے پرابلمس کی وجہ سے people may not be able to stay happy تو ایسے شخص کا انتخاب کیجیے جو آپ کو لگتا ہو کہ خوش باش رہتا ہے آپ کے گرینڈ پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں کسی اور کے گرینڈ پیرنٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو اپنی چیئرفل اور فیوریبل نیچر سے اور اس کو انٹرویو کیجیے اور دیکھیے کہ اس میں کون کون سے خسائز سے پوچھیں کہ کیسے آپ جو ہے اس لائف کو اس اس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں اور ask five what makes happy کے ساتھ اپنے ہم عمروں کا بھی انٹرویو کیجیے اور ان سے پوچھیے کون سی چیز ہے جو انہیں خوشی دیتی ہے اور اپنے بارے میں بھی سوچیے اب ہم آپ کو ایک انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں ایک پوزیٹو سائیکولوجسٹ کا she is a very senior psychologist of Pakistan اور میں ان کو جب بھی دیکھتی ہوں وہ ہنستی مسکراتی ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ان سے مل کر سب کا دل خوش ہو جاتا ہے تو آئیں ان سے بات کرتے can you tell our students that how do you stay optimistic happy and loving despite all the life challenges question you have to mental health So basically speaking, what you are asking is, uh, what are the principles which one must uh, adhere to in order to promote mental health? In short, I'll give you just a few hints about it, although the question is, of course, uh, more elaborate, that there are certain negative emotions which one has to try and keep under control. And there are certain positive results as a result of which these negative emotions, when they are controlled, will give rise to emotions which will promote mental health. For instance, uh, amongst the negative emotions, there's hopelessness, grief, fear, these are negative emotions the as a result of came under control obviously be گئی hope which is related to faith Uh, which leads to happiness, which leads to patience, forgiveness, understanding, humility, moderation. Now, these will lead to certain beneficial effects, both on body and mind. Well, obviously, in this, you have to start from trying to build up the personality of the child, because it is in childhood that, which are the formative years, that you try and direct uh, the child towards a situation in which the child is secure and the child has role models uh, before himself or herself, uh, which they uh, will follow automatically. So these are, I think, situations which will lead to a optimistic person, a happy person, a loving person. And for this, of course, you have to start right from the family background and then proceed to, of course, uh, the educational institutions and the community around us, where we would like to uh, see role models who are also promoting these values. So, in short, I would say that uh, the formula for good mental health is the formula for positive thinking. ابھی آپ نے یہ انٹرویو دیکھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ لائف میں ہیپی رہنے کے لیے کیا چیزیں ضروری اب ہم آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور آپ بتائیے کہ یہ کیا ٹاپک تھا اب تک آپ بھول تو نہیں گئے چلیں لگتا ہے آپ کو یاد ہے so that was emotion focused coping اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ ایموشنس پر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے لیکن کچھ ریسرچرز سائیکولوجسٹ جو ہیں they are pointing toward different aspects of concentrating on emotions so research in the twenty century linked emotional with mal outcomes in life so we concentrate too much on emotions then they are related with psychopathology اور ہمیں نیگیٹوٹی پیدا ہوتی ہے اگر ہم بہت زیادہ اس چیز پر دھیان دیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ہماری فیلنگس کیا ہے اب اس کے برعکس جو ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ٹوینٹی ایتھ سینچری کی تو یہ ریسرچ تھی لیکن اب کرنٹلی جو ریسرچ چل رہی ہے وہ کیا کہتی ہے and Stanton stress the adaptive potential of emotion focused coping is working in university of California Los Angeles in U S A and she has pointed out that if we focus on emotions that is actually adaptive adaptive کیسے ہے کہ عام حالات میں ہمیں بہت سارے ایموشنل ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم اس کو اوائڈ کرنے کی بجائے اس پر کنسنٹریٹ کریں we are able to better understand them for example life میں uh, could have problems daily life کے پرابلمس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ کچھ لمبے عرصے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اب ڈیلی لائف پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں ڈیلی لائف پرابلمس جیسے کہ ٹریفک جیم ہے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں گاڑی میں نہیں ہے اچانک بارش شروع ہو گئی ہے آج آپ سے کسی دوست نے ملنے آنا تھا آپ کسی خاص جگہ پر پوائنٹ پر جہاں اس نے ٹائم دیا تھا ویٹ کر رہے ہیں دوست نہیں آیا تو these kind of daily problems are with everyone ہر ایک کو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں and then there are minor problem جیسے کہ کچھ عرصے سے میری طبیعت جیسے خراب چلی آ رہی ہو اور کچھ عرصے سے میرا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح نہ آ رہا ہو ایگزام میں میری پرفارمنس پہلے سے خراب ہو گئی ہو so people would have problem جس کے نتیجے میں people could get negative emotions اگر آپ ان نیگیٹو ایموشنس کو پرے دھکیلنے کی کوشش کریں ان کو کنفرنٹ نہ کریں ان پر فوکس نہ کریں تو اس کے بینیفیشل افیکٹس نہیں ملتے اور یہ ہے جو کرنٹ ریسرچ شو کرتی ہے what is the thing that problem actually lies in definition and scales using emotion focused coping and that has been pointed out by Stanton کہ کیوں ایموشنس کو فوکس کرنے کو ایک نیگیٹو ایسپیکٹ سمجھا جاتا تھا اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کے آئٹمس یوز ہوتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں ایسے میئرز میں which are related with emotion focused coping جو نیگیٹوٹی کے ساتھ لنک کرتے ہیں for example I get upset when I have a lot of emotions اگر اس طرح کا جملہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنس کا لنک گیٹنگ اپ سیٹ کے ساتھ ہے تو she maintained that why people maintain this belief that emotion focused coping is related with psychopathology کیونکہ ہم نے ایسے میئرز بنائے ہوئے ہیں جو کہ نیگیٹوٹی کے ساتھ ایموشنس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور ہم نے اس کا پوزیٹو ایسپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا and that is why emotion focused coping is often rejected اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان پر کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اب پہلے ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ what actually is emotion focused coping ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن ہی نہیں کیا and that has been maintained by Stanton اب اس کو پھر ڈیفائن کیسے کرنا چاہیے سی سیٹ کہ آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایموشن فوکسڈ کوپنگ ہے کیا so what is emotion focused coping let see that emotion focused approach involves active movement toward rather than away from a stressful encounter جو چیز آپ کو پریشانی دے رہی ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں پیچھے ہٹنے کی بجائے آپ اپنے نیگیٹو ایموشن سے اچھی طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں Stanton has talked about two aspects of emotion focused coping جب آپ ایموشنس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں دو کون سے پروسیسز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں so two distinct processes are involved oriented emotion-focused focused coping one is processing processing and second one is emotional expression جب آپ ایموشن فوکسڈ کوپنگ کر رہے ہیں you are focusing on your emotions تو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اظہار کرتے ہیں اپنے ایموشنس کا دیٹ از ایموشنل ایکسپریشن آپ ایکسپریس کرتے ہیں whatever you are feeling whether it is negative or positive and the second thing is emotional processing you are trying to understand your اور مجھ پہ کون سی کیفیت ہے جو تاری ہے اور میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اور یہ کیسے میرے پچھلی ایکسپیرئنس سے ڈفرینٹ ہے سو شی سیڈ کہ basically emotion focused coping was not properly defined one thing اور دوسری بات یہ ہے کہ the measures that we are using for knowing about emotion focused coping was not appropriate they were not appropriate in the sense that they're linking emotions with psychopathology and negativity اور وہ یہ کہتی ہے کہ when you are moving toward the problem creating object یا سچویشن یا وہ کوئی شخص ہے تو تب ہم فوکس کر رہے ہیں ایموشنس پر اور اس سلسلے میں دو پروسیس ہیں ایک تو یہ ہے کہ we are trying to understand our emotions and then at the same time if you are expressing them تو اس سے بھی اور بہت سارے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں بینیفٹس کون کون سے ہیں یہ آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے پروسیسز ہیں ایک پروسیس یہ ہے کہ you are expressing your emotions دوسرا یہ ہے کہ you are trying to understand your emotions اس کے متعلق اس کو میئر کرنے کے لیے کچھ اسکیلس بنائی گئی ہیں اب میں تھوڑے سے آپ کو سیمپل آئٹمس دکھاتی ہوں کہ اموشنل پروسیسنگ اور اموشنل کو کیسے میئر کرتے ہیں ایک سلائڈ دوبارہ دکھاتی ہوں آپ کو these are sample of of focused coping اور آپ جیسا کہ پہلے میں نے کہا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو پروسیسنگ کا ذکر ہے one is emotional processing and the second one is emotional expression sample items دیے گئے ہیں یہاں پر the first one In case of emotional processing is I acknowledge that my feelings are valid and important. So I'm trying to understand my emotions and I do understand that they are important for me. اگر کسی اور کے لیے نہیں at least they are important for me اور جب میں یہ سمجھ لوں گی کہ they are important for me then I will be able to understand them ایک اور سیمپل آئٹم دیکھیے I delve into my feelings to get a thorough understanding of them میں فردر کوشش کرتی ہوں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کروں آپ کو پتا ہے کہ sometime we would have very conflicting feeling ایک وقت میں مجھے لگتا ہے کہ میں اس شخص کو پسند کرتی ہوں ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں ایکچولی اس کو ناپسند پسند کرتی ہوں اس کی فلاں بات مجھے بری لگتی ہے بٹ اسٹل میں اس شخص کو مس بھی کرتی ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ فیلنگس جو ہیں وہ اتنی سمپل نہیں ہوتی at they are very complex تو آپ کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے اپنی فیلنگس کو بہتر سمجھنے کے لیے you have to concentrate on them آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ what do they mean and what is their importance in your life یہ سیمپل آئٹم صرف میں نے آپ کو دو دکھائے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آئٹمس ہیں اس خاص اسکیل اب دوسری اسکیل کے سیمپل آئٹمس دیکھتے ہیں and that is emotional expression I feel free to express my emotions ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے I take time to express my emotions اب اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے جب میں ایسا میئر فیل کروں گی تو مجھے یہ پتا چلے گا کہ کیا ایسی سچویشن جن میں میں اموشنل ہوتی ہوں مجھ میں انٹینس فیلنگس پیدا ہوتی ہیں تو کیا میں ایکسپریس کرتی ہوں یا نہیں یا پھر میں اپنی فیلنگس اپنے تک دبا کے رکھتی ہوں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپریس کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ نہیں یہ بات مجھے کسی سے نہیں کہنی چاہیے تو جب ہم اس طرح کا میئر فیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایموشنس جو ہیں they are not always negative they are important in our understanding of them اور بیٹر ایکسپریشن جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آؤٹ لیٹ آپ کی ہو جاتی ہے آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا there are many benefits of emotion focused coping if you are trying to to move toward your emotion rather than avoiding them تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں یہاں پر میں آپ کو صرف کچھ ریسرچز کا ریفرنس دوں گی کیونکہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم میں جتنی ریسرچ کر سکتے ہیں اتنے ہی کے بارے میں بات کریں گے one study was conducted by in two thousand and they found out the impact of emotion focused coping on women's adjustment to breast cancer اور انہوں نے یہ دیکھا کہ those women who were focusing on their emotions اب فوکس سے مراد کیا ہے کہ they were expressing their emotions whether they are of anxiety depression uh, ہیں پوزیٹیو ہیں کچھ بھی ہیں تو they are able to express in group دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ان کی کرنٹ فیلنگس ہیں ان کو سمجھنے کی اٹمپٹ کریں اب یہ دیکھا گیا کہ ایسی خواتین جو اموشن فوکسڈ کوپنگ کر رہی تھی رادر دین اوائڈنگ دم کہ نہیں میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا اور فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا کیونکہ بیماری کی بڑی خطرناک علامتیں مجھ میں نمودار ہو چکی ہیں شاید میں ریکور نہ کر سکوں تو بہتر ہے کہ میں اس کے بارے میں بھول ہی جاؤں بات ہی نہ کروں تاکہ اس کا ذکر ہی نہ ہو تو یہ دو سچویشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں so those women who were actually doing emotion focused coping were better on many then the other group اور وہ کون کون سے انڈیکیٹر تھے were consulting less medical professional یعنی وہ اپوائنٹمنٹس انہوں نے کم لی اب اس کا کیا مطلب نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ they're able to control their تبھی تو پھر آپ پریشان ہو کہ بار بار جو ہے وہ میڈیکل کنسلٹنٹ کے پاس نہیں آتے ادر وائز تو ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے اینڈ وی گیٹ اینشیس تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پوچھیں کیا ہوا ہے ایک تو آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ریگولر ہوتی ہیں وہ تو آبویسلی دیور اٹینڈنگ دم لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات گھبرا کر انسان اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میری طبیعت ہے کہ بگڑتی چلی جا رہی ہے سو دیور پر ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ when they're more done emotional the other group اور اس کے علاوہ ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس جو تھے وہ بھی دوسرے گروپ کے نسبت بہتر تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اموشن فوکسڈ کوپنگ کے فزیکل پرابلمس میں بھی کیا فوائد ہو سکتے ہیں ایک اور study which was conducted in 2000 لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ this study is also conducted by Stanton et al اور وہ پہلی والی بھی وہی تھی اور یہ دونوں یہ ٹو تھاؤزینڈ میں کنڈکٹ ہوئی ہیں تو کیا یہ سیم اسٹڈیز ہیں تو ایسا نہیں ہے ایکچولی جب ہم ایٹل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور کولیگس ہیں جو انوالوڈ ہیں اس ریسرچ میں تو یہاں پر جو کالیگس ہیں دونوں اسٹڈیز میں ڈفرنٹ ہیں although the main researcher is same that is why the reference is the same so this study was conducted with undergraduate students and this study shows that undergraduate students cope better with their parents illness when they're attending sessions twenties آپ نے دیکھا کہ اموشن فوکسڈ کوپنگ کے دو ایسپیکٹ ہیں one is expression and the other is processing understanding اور ایکسپریشن اب ایسے اسٹوڈینٹس جن کے پیرنٹس ایک خطرناک بیماری کا شکار تھے جب انہوں نے صرف فیکٹس جاننے کی بجائے یہ بھی ایک گروپ پارٹیسپیشن انہوں نے کی جس میں they were expressing their own emotions in relation to their parents illness دیکھا گیا کہ وہ کوپ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے اور کوپ بہتر طریقے سے کرنے کا ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ they were having less symptoms of distress جب اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو ان میں ڈسٹریس کے سمٹمس کم تھے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے فیکٹس لیتے ہیں اور انفارمیشن لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پرابلم کے بارے میں بتائیے یہ فار ایگزامپل میرے پیرنٹس جو ہیں اگر کسی پرابلم کا شکار ہیں تو I want to know more about that یہ دونوں گروپس جو اسٹوڈینٹس کے تھے وہ یہ دونوں کام کر رہے تھے دیور پرووائڈیڈ ود انفارمیشن لیکن ایک گروپ جو تھا experimental group they were also venting their emotions in group situation اور دیٹ گروپ کوپ بیٹر تو ان دونوں اسٹڈیز سے which which conducted by Stanton and her colleagues it was found that if you concentrate your emotions and do not avoid them تو اس کے آپ کو بینیفیشل افیکٹس ملتے ہیں ایک اسٹڈی پاکستان میں بھی جو میری اسٹڈی ہے وہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی پاکستان میں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں جو کینسر پیشنٹس پر ہیں اور زیادہ تر ریسرچ جو ہیں ایٹ لیسٹ لاہور میں وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں کنڈکٹ کی گئی ہیں تو جس اسٹڈی کا میں ریفرنس دینے جا رہی ہوں دیٹ واز کنڈکٹیڈ پیشنٹس اور یہ دیکھا گیا کہ those patients who were using fighting fighting spirit spirit and who had as such in better in coping they they were performing well as compare to those people who avoid the situation اور اس کے علاوہ یہ ان لوگوں سے بھی بہتر تھے جو کہ اینشیسلی جو تھے وہ اس پر کنسنٹریٹ کر رہے تھے تو اب ایموشن فوکسڈ کوپنگ جو ہے وہ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو اپروپریٹلی کرنا ہوتا ہے ایک ڈائمینشن جو ہم نے اس میں میئر کی ایک کوشچنئر کی وہ اس کا نام تھا اینشیس پری آکوپیشن یعنی آپ توجہ تو دے رہے ہیں اپنے پرابلم پر لیکن یو آر اینشیس اور آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ میں نے تو اسے تندرست نہیں ہونا اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہوں یا ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں so this is anxious preoccupation and you are always thinking about that آپ مارننگ ایوننگ اور آپ کسی اور چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے پر تیار نہیں ہیں تو ایموشن فوکسڈ کوپنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کریں اپنے ایموشنس پر یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ you are concentrating on your emotions appropriately اور try to reduce your negative emotions اور آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے تو میں یہ سوچوں کہ یہ مجھے تکلیف کیوں دے رہی ہے اور کیا اس تکلیف کا کوئی حل ہے یا نہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ I am able to understand myself in better way اور پھر اس کا حل بھی تبھی نکلے گا جب میں اپنی فیلنگس پر کنسنٹریٹ کروں گی اب ایک چیز کا میں نے ذکر کیا تھا یہ جو ہم نے میئر کی کینسر پیشنٹس پر اس کا ایک میئر کا نام تھا فائٹنگ اسپرٹ فائٹنگ اسپرٹ بہت سارے انڈیکیٹرز کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسے ایک تو یہ ہے کہ I am ready to fight this disease اور ایک اس کا یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ I want to know more about this illness اور اس کے ساتھ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ بھی کرتے تھے مریض جاننا چاہتے تھے کہ یہ مرض کس قسم کا ہے اس سے جو ہے وہ ان کی صحت مزید کتنی خراب ہوگی جو ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں اور if they are going through chemotherapy تو اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے اور اگر سائیکو تھراپی لے رہے ہیں تو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے and then they were also able to share their negative and positive emotions with other people so a lot of factor of fighting spirit جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایسے مریض جو کہ فائٹنگ اسپرٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے they were considerably better on different indicator of performance تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ جو ساری ریسرچ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ emotion focused coping is a positive thing اور اگر ہم اپنے ایموشنس پر کنسنٹریٹ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ what kind of emotions we are experiencing at this moment اور whether they are artificial for us or not اور پھر ان کو ایکسپریس کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا when we are talking about determinants of that sharing has a lot of advantages in itself جب آپ کسی عزیز کے ساتھ دوست کے ساتھ اسپاؤس کے ساتھ چاہے غم کی باتیں چاہے خوشی کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں and they play an important and dominant role in making you happy اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں کچھ تو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیے اب ایک سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ what are the advantages of emotion focused coping کچھ تو ہم نے یہ دیکھے کہ جب فزیکل ڈس میں پرابلمس کا شکار ہیں پیشنٹس تو they were able to cope with their in a better way they could develop good interpersonal relationships with other people and their performance was better اب اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں first of all you are able to better way یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن یہ special which have been discussed by pointed out when you are concentrating on your emotions then you are able to understand کیونکہ جب تک آپ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ میرے پرابلمس کیا ہیں اس کی ایک ایک مثال دیتی ہوں اگر کینسر پیشنٹ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اور وہ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ دنیا سے کٹ کر رہ جائے گی فیمل دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی دوست احباب کے ساتھ اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کرے گی تو کیا یہ چیز جو ہے وہ پرابلم سالو کر دے گی ہر کس بلکہ یہ پرابلمس کو انٹینسیفائی کر دے گی اگر اس کے بجائے وہ یہ کنسنٹریٹ کرے کہ I have this negative emotion مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے مجھے پین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دوائیاں کھا رہی ہیں ان کے بھی نیگیٹو افیکٹس ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ she can talk to some friend تو کوئی نہ کوئی اچھی ایڈوائس ہی ملے گی اس کو اپنی فرینڈ سے اور اور کچھ نہیں تو جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا غم چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ مینٹل ہے بہت حد تک کم بھی ہو جاتا ہے غم تو ہم مینٹل ہیلتھ کے یا مینٹل پرابلمس کے سلسلے میں بول سکتے ہیں اور فزیکل ہیلتھ کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انزائٹی جو ہے اس کا لنک آپ کے فزیکل پرابلمس کے ساتھ بھی ہے تو اس طرح سے انڈائریکٹلی وہ اس کو بھی افیکٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھنے کے بھی لائک ہوں گے کہ کون سی چیزیں آپ کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے کیا یہ پین ہے جو آپ کو زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں کہ yes this is the main problem that I am experiencing بیماری تو ہے ہی لیکن بیماری کے ساتھ بہت ساری سمٹمس ہیں جو ایسوسیٹ ہیں کون سی چیز ہے جو زیادہ تنگ کر رہی ہے کیا لونلی کیا یہ چیز تنگ کر رہی ہے کہ لوگ اب ملنے نہیں آتے وغیرہ وغیرہ ایک بات اور دوسرا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ it habituates us to certain predictable negative negative کے بارے میں سوچیں تو وہ اتنے تھریٹنگ نہیں لگتے اگر بالکل اوائڈ کر دیں گے تو دے ول بی مور تھریٹنگ اور وہ بار بار پریشان کریں گے اور کہا جاتا ہے کہ جس سوچ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا وہ تو پھر بار بار آتی ہے اور زیادہ پریشان کرتی ہے اس کے برعکس آپ اس کے بارے میں سوچیں try to solve the problem and try to understand them اب ایک اور بات کرتے ہیں what is the neurobiological basis of emotion focused coping کیا کوئی ہمارا فیزیکل سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے when we are doing emotion focused coping جب ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اپنے ایموشنس پر اور جب نہیں کنسنٹریٹ کر رہے تو کیا ہماری باڈی کیمسٹری یا باڈی کی جو بایولوجی ہے وہ بھی کچھ ڈفرنس اس میں آ جاتا ہے کہ نہیں let see that done done some work on In 1996 he pointed out that free life circumstance thinking is governed by the by that is a part of forebrain آپ کو پتا ہے برین کے تین مین پارٹس ہیں فور برین مڈ برین اور ہائنڈ برین یہ جو سارا بڑا آپ کو اسکل کا باہر والا حصہ نظر آتا ہے that that is is forebrain اور related with higher cognitive function thinking اور executive function of problem solving ہماری میموری کے ساتھ بھی تعلق ایموشنس کے ساتھ بھی تعلق اسی حصے کا ہوتا ہے اب یہ جو فور برین ہے اس میں ایک پارٹ ہے اندر کی طرف وچ از ہپو کیمپس اور ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب ہم اسٹریس فری سچویشن میں ہوتے ہیں کسی خاص چیز کے بارے میں خاص طور پر فکر مند نہیں ہوتے تو آپ کا جو ہے جو سوچ ہے آپ کے کوگنیشن جو ہیں they are governed by hippocampus اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں when you are focusing on your emotions تو پھر کون سا دماغ کا حصہ جو ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے so during more stressful life circumstance our process is ruled by amygdala that is again اندر پارٹ آف فور برین اب آپ کو میں ایک برین کی ڈائگرام دکھاتی ہوں اور اس میں آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ہپو کیمپس کی بھی اور امیگڈلا کی بھی یہ دیکھیے یہ آپ کو برین کی ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو بہت سارے ایریاز ہیں جو برین کے نظر آتے ہیں limbic system cingulate gyrus thalamus وہ جو ریلیسٹیشن کا کام کرتا ہے آپ نے پڑا ہوگا دماغ کے اوپر والے حصے میں اور باڈی میں وہ تھلمس ہے اور جن دو حصوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ کو ذرا درمیان میں نظر آ رہے ہیں امکٹلا اور hippocampus so when we are focusing on our emotions تو then this particular part is is amygdala is more functional as compare to other parts of brain اب ایک مثال دینا چاہوں گی ایسے لوگوں کی جو کہ سروائرس ہیں یا وٹنس ہیں ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کے تو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں کیسز آف and earthquake survivor we found out that in October eight two thousand five earthquake survivors those people who were doing emotion-focused coping, they showed relatively less distress as compared to the other groups. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ارتھکویک سے بچ گئے تھے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے they were witnesses of great trauma تو ایسے لوگ جب ہم نے انٹرویو کیا ہمیں یہ پتا چلا کہ جو یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے ایموشنس کو بہتر طور پر سمجھیں وہ کم ڈسٹریس کا شکار تھے they were less depressed and less anxious as compare to those people who trying to avoid the memories of earth اسی طرح سے ایک اور مثال دیتی ہوں cases of Katrina and Rita hurricane یہ ایک پوزیٹو سائیکولوجسٹ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ جب کیٹرینا اور ریٹا ہریکینس آئے یو ایس اے میں تو وہ ان کا وٹنس تھا اور اس نے کہا کہ جب ریٹا ہریکین آیا تو مجھے اس پہ بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور اس کی مدر کا جو گھر تھا وہ بھی اس میں تباہ و برباد ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہاں پر مجھے اپنا ایک کالیگ ملا جو شخص اس کو ملا وہ اس کا اس وقت کالیگ نہیں تھا وہ اس کی ہائی اسکول کا دوست تھا یا اس کا کلاس فیلو تھا اور اس نے یہ کہا کہ وہ شخص جو تھا جو اس کا دوست اس کا نام ٹیڈ تھا اس نے یہ کہا کہ پہلے کیٹرینا ہری کین آیا ہمارا گھر تباہ ہو گیا میں اپنے دو بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئے ایریا میں منتقل ہو گیا میں نے دوبارہ گھر بنایا اس کے بعد ریٹا ہریکین یہاں بھی آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ساری زندگی اپنا گھر نہ بنا سکوں تو وہ اس طرح کی باتیں شیئر کر رہا تھا اور شیئر کرنے کے بعد اس نے پوزیٹو سائیکولوجسٹ نے نوٹ کیا کہ جتنی پہلے اس میں ڈسٹریس تھی اس میں کافی زیادہ کمی آئی یہ بات کرنے کے بعد اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب یہ پوزیٹو سائیکولوجسٹ نے اس سے پوچھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ آپ کے کیسے اس سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس نے کہا بچے بڑے عجیب ہوتے ہیں بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لائف پرابلم ہے وہ کتنی بڑی ہے اور یہ بڑی بلیسنگ ہے نیچر کی کہ وہ تو خوش باش ہیں اور بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کل ایک بنک بیڈ لا کے دیا جس میں ایک بچہ نیچے اور ایک بچہ جو ہے وہ اوپر سو سکتا ہے تو ایک بچہ یہ کہتا ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک نیا گھر بننا شروع ہو گیا ہے تو it's kind of new home تو پرپس اسٹوری کے بتانے کا یہ تھا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ اپنی انٹیمیٹ تھاٹس چاہے وہ ڈسٹریس کی ہیں چاہے وہ پرابلم کی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں they are able to perform better in their life اور اس کے برعکس جو لوگ ایسے ہیں جو کہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایموشن فوکسڈ کوپنگ سے گریز کرتے ہیں ان کو بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کا لیکچر تھا ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے بارے میں ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے بارے میں سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ اب تک ہمیں جو نظر آتی ہے that has been done by Stanton and she pointed out that emotion focused coping was negatively perceived because it was always linked with psychopathology and she maintained that different kind of scale should be developed which could link it with positivity and she also point out that emotion focused coping means that we are moving toward that thing which is creating and when we are moving ٹوڈ something which is creating anxiety it involves two process one is that you try to understand the emotion in depth اور دوسری بات یہ ہے کہ you are able to express that emotion in a better way اور جب آپ اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں اور آج ہم نے بہت ساری اسٹڈیز کا ذکر کیا پاکستانی ریسرچ کا اور باہر کی اسٹڈیز کا جن میں ہم نے یہ دیکھا کہ those people who were actually concentrating on their emotions and they were trying to cope by understanding and expressing their emotion they were able to cope in better way so this was all about today's lecture اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگہوان